حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واجب ہونے سے پہلے جلدی کرتے ہوئے زکاة ادا کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نے ابن حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچانوے